رب العزت تمام چیزوں کا خالق ہے اور خالق جب ثابت ہو گیا کہ وہی ہے تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے آٹھ دلیلیں علامتیں قدرت کی نشانیاں جو پہلے گزری ہیں آج کی صحت کریمہ میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب خالق وہی ہے مخلوق کا تو وہی بہتر اپنی مخلوق کے لیے رازق بھی ہے جب خالق وہ ہے ایک چیز کا موجد وہی ہے تو اس کے لیے مفید چیزیں کہ فلاں چیزیں خوراک میں فلاں لباس میں فلاں رہائش میں یوں رکھیں تو اس سے بہتر اور کون جان سکتا ہے جو بھی خالق ہے وہی اپنی مخلوق کے بارے میں صحت کے اعتبار سے بہتر جانتا ہے لہذا جن چیزوں کو اسلام نے کہا کہ یہ حلال طیب ہیں ان کو استعمال میں لایا جائے اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے رکا جائے وہ انسان کے لیے مضر ہیں اور واقعتا مضر ہیں آپ دیکھ لیں جتنی حرام چیزیں نشہ آور چیزیں ہیں وہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں بہت زیادہ مضر ہیں حتیٰ کہ وہ عمر کے ختم کرنے کا بھی سبب بنتی ہیں زندگی ختم کرنے کا سبب تو یہ اسلام نے باتیں بتائیں اب دنیا نے اپنے لیے قانون بنائے کہ جی پورے ایک قسم کی وزارتیں بنا دیں کہ یہ منشیات کی وزارت ہے اس میں روک تھام کرنی ہے طالبان طالبان کو پوسٹ کی افغانستان والوں کو پوسٹ کی کاش سے منع کرنا ہے تو ان چیزوں کو تو اسلام نے صدیاں صدیاں پہلے بتایا ہے کہ یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں یہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں عام تھوڑی سی جو ادویات ہیں جو آرام کے لیے لوگ لے لیتے ہیں کہ صحیح نیند آ جائے یہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں کے دماغ کو معاف کر دیتی ہیں تو جو بالکل ہی نشہ آور چیز ہو وہ بہت زیادہ مضر ہے بعض حضرات نے حلال کا لفظ مشتق لکھا ہے حلہ یا حلو سے حلہ ہا دو اس کا لغوی معنی عربی زبان میں ہے گرا کھولنا یعنی کوئی گرا لگی ہوئی ہو تو گرا کو کھولنے کا نام ہے حلہ مطلب یہ ہے کہ گرہ شریعت نے جن امور سے کھول دی پابندی ہٹا دی کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے پابندی ہٹا دی گئی گرا کھول دی گئی وہ انسان کے لیے فائدہ محض ہیں اور دوسرے مقام پہ جو پہلے پارے میں ذکر ہوا کہ فرمایا خوب رج کے کھاؤ رغت رج کے سیر ہو کے کھاؤ اور وشکرولا اللہ کا شکر بجا لاؤ جو حلال طیب ہیں ان میں کوئی ممانت نہیں کوئی پابندی نہیں ہاں ایک مشورہ شریعت استحباب کے درجے میں کم کھانے کا دیا ہے لیکن ایک شخص دن میں دس مرتبہ کھاتا ہے تو شریعت اس کو حرام نہیں کہتی ناجائز کام وہ نہیں کر رہا کہ اس پر کوئی پابندی ہو کوئی سزا ہو اور شریعت اس کو یہ کہے کہ گناہ گار ہو ہاں ویسے کہا استحباباً کہ کم کھانا صحت کے لیے مفید ہے اور اس میں ذکر و اذکار عبادات کے لیے فائدہ ہوتا ہے لیکن ایک شخص زیادہ کھاتا ہے بار بار کھاتا ہے دن کو تو شریعت اس کو گناہگار نہیں کہتی حل یا حلو اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ اشیاء میں حرمت اصل ہے اشیاء میں حرمت اصل ہے حلت فرع ہے لہٰذا جن چیزوں کو شریعت نے کہا یہ حلال ہیں وہ حلال ہیں جن کے بارے میں کچھ نہیں کہا ان سے بچنا بہتر ہے جبکہ بعض دوسرے امہ کے نزدیک حلت اصل ہے حرمت فرا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ سمندری تمام چیزیں ان کے لیے حلال وہ سب کچھ حنابلہ وغیرہ کے نزدیک ہمارے ایک مصری استاد تھے دارالعلوم کراچی پڑھاتے تھے تو جمعرات جمرات کو جاتے تھے وہ سو کوارٹر کے قریب سمندر کا جو وہ لگتا ہے کچھ تھوڑا سا حصہ کنارہ تو جو بھی ان کو سمندر سے ملتا تھا کچھوا ملتا تھا مینڈک ملتی تھی جو بھی کیونکہ ان کے مذہب میں حلت اصل ہے کہ جن کے لفظ جس کے بارے میں شریعت نے یہ کہہ دیا کہ یہ حرام ہے بس وہی حرام ہے باقی سب کچھ حلال ہے تو سمندری سب چیز حلال ہے تو پھر بڑے خوش خوش ہوتے ہنستے بھی تھے ان کو پکاتے تھے وہ پھر چھلانگ لگا کے باہر جاتی تھی پھر ان کو تیل میں گراتے پھر ہنستے تھے پکاتے کیوں ان کے مذہب میں اس طرح ہے امام صاحب کے ہاں اشیاء میں حرمت اصل ہے حرام ہے مگر یہ کہ جن کو شریعت نے حلال سراہتاً کہہ دیا ہے تو وہ حلال طیب ہیں وہ انسان کے لیے مفید ہیں فرمایا اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ یہاں اللہ رب العزت نے شفقت کا معاملہ فرمایا ہے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ بعض و نصیحت کی بات ہو رہی ہوتی ہے کچھ تقوی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو اے ایمان والو یہ کام کرو جھوٹ نہ بولو غیبت نہ کرو کسی کی مذاق نہ بناؤ فلاں نہ کرو کیونکہ اس میں پابندیاں ہیں تو وہ ایمان کے بعد ایمان والوں پر یہاں پر ایک مربیانہ شفقت ہے پرورش کرنے والے کے ذمہ جیسے کام ہوتے ہیں تو یہاں ایمان والوں کو نہیں کہا کہ اے ایمان والو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ چونکہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ پیار ہے شفقت ہے تو اس لیے سب مخلوق کو یہ سمجھایا کہ تمہارے لیے مفید حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ایمان لائے ہو یا نہیں لائے ہو وہ ایک الگ بات ہے تمہارے لیے فائدہ ایمان لے آؤ بات مانو گے لیکن مخلوق تو ہو زیرو تو ہو تو مفید بات یہ ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے ولا تب تب خطوات شیطان شیطان کی باتوں کی پیروی خطوہ خطوہ اصل میں قدم اٹھانے کو کہتے ہیں کہ جو ایک قدم کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے یوں ایک دوسرے کی پیروی کر کے چلتے ہیں تو شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو مقصد یہ اتباع ہے کہ یہ عربی محاورہ استعارہ ہے کہ کسی کی اتباع کو خطوات سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ اس کے نقش قدم پر چلتا ہے اس کی پیروی کر رہا ہے شیطان دھوکہ دے گا جن کو میں حلال کہوں گا شیطان تمہیں کہے گا یہ حرام ہے اور جن کو میں حرام کہہ رہا ہوں شیطان دلیل سے ثابت کر کے تمہیں دے گا کہ یہ حلال ہیں اس لیے ان کی پیروی نہ کرو علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ حلال سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کو شریعت نے حلال کہا ہے پھر طیب کا لفظ کہنے کی کیا ضرورت ہے فرمایا کہ حلال ہو کر اس کا پاکیزہ ہونا یہ ضروری ہے کیسے ایک شریعت نے جن چیزوں کو حلال کہا ہے وہی حلال ہے طیب کہ جب وہ منصوب غیر اللہ تعالیٰ نہ ہو تو وہ طیب ہیں اور منصوب غیر اللہ تعالیٰ ہو گئیں تو وہ طیب نہیں رہیں باوجود اس کے کہ فی حد ذات ہی وہ حلال تھی مثلا مرغی ہے فی حد ذات ہی وہ حلال ہے لیکن اگر اسی کو کوئی ویسی گلا گھونٹ دیتا ہے تو مر گئی نا وہ اب اس کو پکاتا ہے تو قرآن کا ولاق یسکر رسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لے کے ذبح نہیں کیا گیا اس کو نہیں کھا سکتے ہو مرغی حلال تھی لیکن طریقہ کار اس کے ذبح کا غیر شریع ہوا لہذا غلط ہو گئی اب کسی نے ذبح بھی کی لیکن ذبح یہ کی منت مانی ہوئی تھی کہ فلاں درد سر ٹھیک ہوا تو فلاں مزار پر یہ نظر دوں گا مرغی اور ذبح بھی کر دی مرغی ہے فی حد ذاتی ہی حلال اللہ نے اس کو حلال بنایا ہے لیکن اس کی ذبح اور نظر یہ نسبت غیر اللہ تعالیٰ ہو گئی لہذا یہ حرام حرام ہو گئی یہ طیب نہیں رہی یہ تو فرمایا کہ ان چیزوں کو کھاؤ جن کو شریعت نے حلال کیا ہے اور وہ پاکیزہ ہوں یعنی وہ منصوب الا غیر اللہ تعالیٰ نہ ہوں ہم انشاءاللہ تفصیل سے عرض کریں گے سورہ کہف میں تو وہ جو بندے سورہ کا وہ چھپ گئے تھے اور بادشاہ نے ان کو غلط کہا اس طرح سجدہ کرو لمبی بات ہے وہ اتنے سو سال سونے کے بعد اٹھ گئے بھوک لگ گئی تو کچھ پیسے جمع کیے اور ایک ساتھی کو کہا کہ جاؤ بازار سے روٹیاں لے آؤ ساتھ شہر سے روٹیاں لے آؤ اور اس کو ہدایت دی فل جنظر ایوہا از کا تعامہ اس کو کہا آج ہی بے ورق تم تم جاؤ یہ ورقہ یہ چاندی کا سکہ لے جاؤ اور کھانا لے کے آؤ فل جنظر ایوہا از کا تعامہ لیکن اس چیز کا خیال رکھنا اس ہوٹل سے کھانا لینا کہ جس کا عقیدہ صحیح ہو کہیں ذبح کرتے وقت اس نے غیر اللہ تعالیٰ کا نام نہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کے ذبح نہ کیا ہو تو کھانا پیسے سے خریدا جا رہا ہے تو حلال ہی ہے پیسہ تو ان کا پھر بھی خریدتے وقت خیال کرنا کہ کہیں مشرق شخص کے کیونکہ وہ سارا علاقہ مشرق کا تھا نا ان کو کیا پتا کہ اب تو نظام بدلا ہوا ہے بادشاہ بھی نیک ہے جب یہ غار میں چھپے تھے تو اس وقت تو سارے ہی لوگ مشرق تھے دکی روس بادشاہ کو سجدہ کر رہے تھے اس کا آرڈر تھا کہ میرے سامنے سجدہ کرو ان چند لوگوں نے سجدہ نہیں کیا غار میں چھپ گئے تھے تو کہا فلجن سورج یوہا از کا داما کہ اس کا خیال رکھنا کہ پاکیزہ کھانا لے کر آنا تو ایک ہے کھانے کا حلال ہونا فی حد ذاتی ہی جیسے کہ تمام چیزیں گندم حلال ہے جانور جو اللہ نے گائے بھینس بکری حلال ہے دودھ حلال ہے سبزیاں حلال ہیں یہ سب چیزیں بہت ساری حلال ہیں حلال چیزوں کو آدمی گن نہیں سکتا حرام چیزیں تو چند شریعت نے بتائیں تو دوسرا حلال چیز کے ساتھ وہ کوئی ایسی نسبت نہ لگ گئی ہو جس کی وجہ سے وہ حلال چیز حرام ہو گئی اب کوئی شخص کسی کی چوری کر کے بکرا گھر سے باڑھ سے لے کے آ جاتا ہے اور کھاتے کہتے بکرا تو حلال ہی ہے اور کھانے پینے کی چیز کی کیا ممانعت ہے لوگ اسی طرح اور چیزیں ڈاکہ ڈال کے لے لیں تو وہ یہ تو حلال ہی ہیں چیزیں شراب حرام ہے ہم کوئی شراب پی رہے ہیں یا فلاں چیز حرام ہے ہم تو وہ نہیں کھا رہے ہیں جب کہ وہ کھا گائے رہے ہیں بکری رہے ہیں مرغی رہے ہیں گندم رہے ہیں مالٹے یا آم کھا رہے ہیں لیکن ہے چوری کے تو یہ حلال فی حد ذاتی ہی ہے لیکن اس کی نسبت ایسی ہو گئی کہ یہ پاکیزہ نہیں رہی اب حرام نے حرام ہو گئی حلال نہیں رہی تو فرمایا کہ اے لوگو کھاؤ وہ چیزیں کہ جو زمین میں ہیں حلال طیبہ وہ حلال بھی ہوں اور پاکیزہ بھی ہوں ولاۃ طوی خطوات شیطان اور شیطان کی پیروی نہ کرنا وہ غلط باتیں پڑھائے گا غلط باتیں پڑھائے بعض دفعہ ایک آدھ بات وہ صحیح پڑھا کر بھی پھر آگے جا کے وہ گرفتار کر لیتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس راہب کا واقعہ لکھا ہے جو میں صرف اشارہ کروں گا اس حدیث کی طرف کہ وہ ایک لڑکے تھے بادشاہ کے کچھ تو ان کی ایک ہی بہن تھی تو انہوں نے کہا کس کے پاس ہم چھوڑ کے جائیں صحیح کوئی بندہ ہونا چاہیے تو ایک نیک راہب تھا اس کے پاس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ مصروف ہو گئے ادھر ادھر وغیرہ تو پہلے تو راہب اس کو دیکھتا بھی نہیں تھا دور تھا پھر شیطان نے آہستہ آہستہ پڑھایا کہ کھانا تو بھیج دیا کرو پھر کھانا کمرے کے اندر تو یوں رکھ دیا کرو دیکھا نہ کرو پھر کہا کبھی خیریت تو پوچھ لی یہ یہ باتیں کسی حد تک وہ صحیح کہہ رہا تھا لیکن اصل وہ جال میں پھنسانا چاہتا تھا جو اس نے پھنسا دیا اور پھر وہ قتلوں کے قتال اور بہت بڑی حادثاتی شکل پیش آئی تفصیل کبھی عرض کریں گے فرمایا ولا طبی خطوات شیطان مشرقین مکہ کو شیطان نے کیا کہا یہ اونٹ جب اتنے اس کی جفتی کی وجہ سے بچے ہو جائیں اس کو بھی بتوں کے نام پر وقف کر دو یہ اونٹ جب اتنے نر پیدا کرے اس کو بھی بت یہ آرام ہو گئی تمہارے لیے اس کا دودھ آرام ہو گیا اس کا گوشت آرام ہو گیا اس سے اس پر سواری آرام ہو گئی اس سے اور کام لینا آرام ہو گیا جب کہ شریعت نے ان کو حلال ان چیزوں کو حلال کہا شیطان نے ان کو پڑھا دیا کہ یہ حرام ہے یہی ہوتا ہے ولا طبی شیطان مشرقین مکہ کو ایک اور دیکھو کبھی کبھی ان کو طواف کا خیال آتا تھا کہ لوگ دور سے آتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں چلو ہم بھی طواف کر لیں ممکن ہے ان کو طواف سے کبھی ہدایت ہو جاتی تو شیطان نے کیا سبق پڑھایا کہ یہ تو کپڑے وہ ہیں جن سے ہمیشہ گناہ کرتے ہو لہذا طواف کرو نہا دھو کے ننگے ہو کر طواف کرو تاکہ طواف کے دوران بھی وہ شہوت کی ترتیب کو دماغ میں سوچتے رہیں اور صحیح خالص ہلا ان کا طواف نہ ہو سکے تو یہ نہیں ان کم عقلوں کو سمجھ آیا کہ جن کپڑوں سے گناہ کیا ان کو پہن کر جب طواف کرنا صحیح نہیں تو جس وجود سے گناہ کیا ہے اس وجود کو بیت اللہ کے ارد گرد گھمانا کیسے جائز ہے یہ شیطان اس طریقے سے دلیل سے انسان کو گمراہ کرتا ہے اور پھر شیطان کی بہت بڑی جماعت ہے اس کی بڑی ضروریت ہے اور بہت سارے لوگ انسان مسلمان بھی شیطان کے پیروکار اس کے اس کے جماعت کے بندے ہوتے ہیں اس کے رجال کار ہوتے ہیں اس کے ملازم ہوتے ہیں وہ شباش لیتے ہیں اور جب کہ انسان سمجھ رہا تو یہ تو بڑے بڑے لکھے دانش اور عقل مند لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں اسلام کے خلاف پروپگنڈا کرتے ہیں وہ شیطان کی سب ضروریت ہے کوئی روحانی ضروریت ہے کوئی اصلی نسلی ضروریت ہے ایک حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمندر پہ شیطان اپنا دربار لگاتا ہے اور پھر سب کو بھیجتا ہے کہ جاؤ نقص ڈالو گڑبڑ کرو تقریب کاری کرو اس طرح کرو پھر شام کو آ کر شام کو آ کر وہ سارے اس کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا فلانے سے جھوٹ بلوایا فلانے سے تو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کرائی ہے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرائی ہے تو اس کو قریب آ کے اس کے ساتھ سینہ ملاتا ہے کہ تم نے کام کیا ہے اصل دو خاندانوں میں لڑائی کرا دی تفریق کرا دی اچھا پھر جب رزنا ناراضگی کی شکلیں ہوتی ہیں تو شوہر جو ہے الگ زہر ہے کہ اس میں قوت بہیمت تو ہے نا ایک قوت ملکیت ہوتی ہے نورانی قوت انسان میں نیکی کی اور ایک قوت بہیمت جانوری شہوت کی قوت تو بیوی ادھر ناراض ہو کے چلی گئی یہ جب گھر میں ویسے ہی کروٹیں اٹلتا بٹلتا رہے گا تو گناہ کی سوچ کرے گا ادھر جائے گا اور وہ ادھر جب چار پانچ مہینے سال ادھر جب رہے گی ناراض ہو کر تو اس کے دل و دماغ میں دو خاندانوں کو بھی تباہ کیا لڑایا اور ان دونوں کو غلط ترتیب کی طرف لگا دیا اس لیے اس کے ساتھ سینے ملاتا ہے شیطان گھر میں بڑی حکمت کے ساتھ رہنا چاہیے ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ یہ ٹیڑھی پسلی ہے اس کو سیدھا نہیں کرنا ہے اس کو ٹیڑھا رکھ کے اسے گزارا چلانا ہے کوئی پہلوان بھی اس کو سیدھا نہیں کر سکا اور سیدھا جب کرے گا تو یہ ٹوٹ جائے گی اس کو کوئی آپ کے احسانات کی بات کا پتہ نہیں ہوتا اس کو یہ نہیں پتہ کہ آپ بڑے افسر ہیں اور مجھے بڑے اچھے گھر میں اس نے رکھا ہوا ہے بڑا اچھا کھانا دے رہا ہے بڑا اچھا لباس دے رہا ہے جس دن ذرا سی کوئی چیز ہو جائے گی تو سارا کچھ فراموش کر دے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حکمت کے ساتھ اس کو رکھیں حضرت ابو رافع رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مشہور تابعی ہیں اور بڑے امام محدث بزرگ آدمی ہیں ایک دن کہتے ہیں کہ کوئی بیوی کے ساتھ ناراضگی ہو گئی گڑبڑ ہو گئی تو اس نے بہت سخت اس کو اثر لیا ہے کہ میرے سے ناراض ہو گئے تو کہا کہ میں قسم دیتی ہوں تم مجھے طلاق دے دو ورنہ میں یہودی ہو جاؤں گی نصرانی ہو جاؤں گی فلان ہو جاؤں گی میں قسم دیتی ہوں کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا اور وقت کے بہت بڑے امام ہیں بڑے محدث اور بزرگ تابعی ہیں کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت حاصل ہے ان کو کہتے ہیں میں ایک صحابی کے پاس گیا مسئلہ پوچھا کہ یہ ہو گیا انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہو گیا ہے اب اس طرح ہی ہے پھر ایک بہت بڑی فقیہ حضرت سلمہ نامی تھی صحابیہ ان سے مسئلہ پوچھا کہ یہ ہوا ہے اس نے کہا یہ تو اس طرح ہی ہے اب ہو گئی وہ تو الگ بات اس طرح ہو نسرانی اور اس طرح کہا پھر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا میں نے کہا حضرت ایسا ہوا ہے تو یہ یہ بات ہوئی کہا قسم کا کفارہ ادا کرو اس کو کہو اور یہ ولا طبی خطوات شیطان کی قبیل میں سے شیطان کی باتوں کی پیروی نہ کرو امام شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مشہور امام ہے کئی کتابوں میں آپ نے ان کا ذکر واقعہ پڑھا ہوگا کہتے ہیں ایک شخص آیا میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے نظر مانی تھی اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے تو میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا اب کیا کروں تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ دمبے کو ذبح کر دو اور ایسی نظریں نہ مانا کرو ولا تبھی خطوات شیطان یہ شیطان کی پیروی کرنے کی باتیں ایسی نظریں مانتے ہو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب کوئی جانور ذبح کرتے تھے تو اس کے کھر کو نمک لگا کے ویسی سائڈ میں رکھ دیتے تھے وہاں فریج مریج وغیرہ ایسی چیزیں کہاں تھیں کہ سنبھال کر رکھا جا سکے تو ایک دن ہم نے بکری کے پائے پکائے تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھے اس کو میں نے کہا کہ آؤ کھاؤ کہاں حرام ہے قسم حرام ہے میں نہیں کھاتا ہوں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کیوں حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ولو بظفر شاطن کے لفظ ہیں کہ تم اگر بکری کا کھر بھی پکاؤ تو دوسرے ساتھی کا خیال کیا کرو تو مطلب پکانا جائز ہے اس کا کھانا جائز ہے آپ کیوں حرام کرتے ہو آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم نے یہ جو قسم کھائی ہے ولاد طبی خطوات شیطان کی قبیل میں سے ہے لہٰذا اس سے اپنے آپ کو دور کرو قسم کا کفارہ ادا کرو ان نہ لکھو مادو مبین ان شاء اللہ کل اس کے بعد رس گے